الرحيم ولكن يرون کا لڑائی ختم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص میدان جنگ میں پہنچے تو غنیمت منتھل اس کا حصہ نہیں امام ابو حنیفہ بھگوانے اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لڑائی اگر کے ختم ہو چکی ہو لیکن اگر کوئی شخص احراض یا یعنی مال غنیمت کا لکھ کر دارالاسلام لائے جانے اسی طرح تقسیم کیے جانے سے پہلے لشکر اسلام میں جا پہنچے تو اس کا حصہ لگے گا احراج یا یعنی مال غنیمت کر چلتا اسلام منتقل کیے جانے اسی طرح تفصیل کیے جانے سے پہلے اگر پہنچ گیا تو اس کا حصہ لگے گا ورنہ نہیں بات سمجھ گئی آگے آگے ابھی سارے اور انتقال انتقال کے بعد پہنچا تو اس کا حصہ نہیں لگے گا اور امام امان پر لایا کے نزدیک یہ راز یعنی مال و سمیٹ کر دار اسلام منتقل کیے جانے اسی طرح تقسیم کیے جانے سے پہلے جو پہنچ گیا اس کا حصہ لگے گا اس کے بعد جو پہنچے گا اس کا حصہ نہیں لگے گا باب جا بادل رنی بنی لاسا من اس شخص کے بیان میں جو غنیمت جمع کر لیے جانے کے بعد پہنچا تو اس کا حصہ نہیں ابو وغیرہ سعید نے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفان ابن سعید ابن خاص کو ایک سریے پر بھیجا مدینہ سے نجد کے علاقے کی طرف دیوار نجدی وقادمہ اقبال ابن سعید و اصحاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ان فتحها تو ابان ابن سعید اور ان کے ساتھی اللہ کے رسول وسلم کے پاس پہنچے خیبر میں بات اس کے کہ آپ خیبر پتہ کر چکے تھے یعنی انتقال کتاب کے بعد والنا اردو خیرین لیکن اس حال میں کہ ان کے گھوڑوں کے کمر کے پٹے گھوڑوں کے کمر پٹا بنا ان کے گھوڑوں کے کمر کے پٹے لیکن کجور کی کھال تھے جس سے ان لوگوں کی غربت کا اندازہ ہوتا ہے ایبان سعید اور ان کے ساتھی رسول صاحب کے پاس آئے نجد سے واپس ہو کر خیبر میں پاس اس کے کتاب خیبر پتا کر چکے تھے دارا لے کی ان کے گوڑوں کے کور کے پٹے حضور کی چھال تھے پکالا اقبال بال کا ایک لانا یا رسول اللہ ہمارا حصہ لگائیں گے اللہ کے رسول اکالا ابو رہا کہتے ہیں پپ تو میں کہا تب سم لوں گا جا کر تم لوگوں کو پسند نہ دیجیے گا تو اس بات کو برا لگا یہ کون ہوتے والے سے کابار تو اس نے ناراض ہو کر کہا انتا دیا یا باب انتا تکل لم بہار کلام بہار میں بتی تم ایسا بول رہے ہو اے کہیں چھوٹا ایک جنگلی جانور والا بجلی سے چھوٹا ایک جنگلی جانور ہے تحقیر کے کسی کو کہہ دیتے ہیں اردو میں اسے کے کہتے ہیں انتظام تو ایسی بات تھار گھوم گئے تھے ذرا آئندہ جو جنگلی جو جنگلی دیوی کے در کے اوپر سے اتر کر میں ہمارے پاس آ گیا ہے لالو جنگلی ہے خدرو اور لال جو ہے ایک پہاڑی کا نام حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ قبیلے دوست کے تھے تو یہ قبیلہ جہاں آباد تھا ان کے پاس ایک پہاڑی تھی ان کا نام بھی بال ہے تو یہ مانا بھی ہو سکتے کتو ایسی بات کہہ رہا ہے گھوٹ کہیں کے جو اتر کر کے آ گئی ہے ہمارے پاس نانی پہاڑ کی چوٹی سے پدم علیہ السلام نے کہا کہ یاسین نم رسول اللہ تاخیر اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول صاحب نے حصہ نہیں کی جمہور کے نزدیک کیوں نہیں کیا انتخاب انتقال کے بعد ہوتے تھے بال انفتہ اور امام کے نزدیک کیوں نہیں کیا انتخاب انتقال ہی نہیں بلکہ احراد غنیمت بھی ہو چکا تھا

اسلام قبول کرنے کے لیے میں مدینہ آیا اس وقت اللہ کے رسول کا قدم خیبر میں تھے جس وقت وہ خیبر کو فتح بھی کر چکے تھے تو یہاں کا بالکل مدینہ میں آنے کا مقصد کیا تھا اسلام قبول کرنا میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا ذرا آنے کے اللہ کے رسول کا قدم خیبر میں تھے اس وقت جس وقت آپ پیبر پتا نہیں کر چکے تھے تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کو بھی حصہ دیں پتا کر لانا سعید والا نے صحیح آپ تو صحیح جن آپ کے ایک لڑکے نے ایک ہر کیا اور وہ لڑکا کون ہے وہ اس بار صحیح پہلا دن میں کیا تھا اس بار اسے صحیح جس نے آپ نے حصہ مانگا تو ابو ریرا نے اعتراض کیا اور یہاں کیا رہا ہے کہ ابو نے رشتہ مانگا تو اقبال سعید نے اعتراض کیا تکلام آباد نے آپ سے ایک لڑکے یعنی اقبال سعید نے اعتراض کیا پکارا اور کہا لا ہم لو یا رسول اللہ اللہ کے رسول اسے حصہ کر دیجیے گا آج وغیرہ کہتے ہیں تو میں نے کہا آلہ قاتل اتنے قوقل یہ نعمان ابن اتنے کا قاتل ہے یعنی مجرم ہے اس کی بات کا کوئی سوال نہیں سکارت کا یہ تو کئی ابن آپ بولے اچھا کس کو کہا تھا اب و نے جب ابو رہنا نے حصہ مانگا تھا تو اعتراض کس نے کیا تھا

تاجر ہے اس پرد اللہ علی نظہ علی جو لٹک کر ہمارے پاس آ گیا ہے بادامی پہاڑی کے سرے سے یوڑی قتل انر مسلم جو مجھے ہار ملا رہا ایک مسلمان شخص کو قتل کرنے پر ایک ایسے مسلمان شخص کو قتل کرنے پر اکرم اللہ تعالیٰ علیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں عزت بخشی شہادت سے نوازا غلط جو ہندی ادائے گئی اور مجھے اس کے ہاتھوں دلیل نہیں کیا میرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا زمانے سمانے میں انہوں نے مسلمان کو قتل کیا تھا نو مان نے بہت یہ جو مجھے آٹھ ملا رہا ہے ایک ایسے مسلمان شخصیت قتل کرنے کی وجہ سے جس کو اللہ نے میرے ہاتھوں کی عزت سے نوازا اور اس کے ہاتھوں مجھے دلیل نہیں کیا تو پہلی حدیث میں کیا ہے کہ ابان ابن سعید نے حصہ مانگا تھا علی میں سے تو ابو ہریرا نے کہا حضرت ابو بار میں صحیح نے آپ کیا دوسرے کی بعد میں صحیح نے کا مانا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی تعارف نہیں اس میں کوئی تعارف نہیں ہے لوگ دونوں باتیں ہو سکتی آپس میں ان کے رنجش رہی ہوگی اس وجہ سے ہر دونوں نیشے آ رہے ہیں جب حصہ مانگا تو دوسرے نے اعتراض کیا آپ نے نہ اس بار میں غریب کو لکھا دیا تو وہ کب ہوتے پتا بعد پتا ہو جانے کے بعد غلط جمع کر لیے جانے کے بعد اور اب وہ ریرا کو بھی لپکا دے دیا جو یہ بھی کب پہنچے تھے ہولی لائن کرتے نہیں نہ جب آپ ڈرائیور پوری کرا پتا کر چکے وبه قال حدثنا محمد بن عالم قال حدثنا موسى بن قال حدثنا بريد سے ہم لوگ آئے اور اللہ کے صاحب کا سر سے خوبصورت ملے جس کو صاف پتا کر پاپا سرامہ لانا بھی تو شک ہو گیا ہے کہ پاس ہمارا لڑنا کہا انہوں نے یا کہا پا آنا ما ہمارا حصہ لگایا ہم کو بنی مت سے دیا والا خاصہ مارے آج بابا ان پتہ گرا مار اور نہیں حصہ دیا آپ نے کسی بھی ایسے شخص کو جو فتح خیبر سے غیر حاضر رہا ہو غنیمت میں سے کچھ بھی اللہ شاہدہ ماں ہو مگر انہیں لوگوں کو جو آپ کے ساتھ خیبر میں خرید رہے ہیں سہارا سفی نہ مگر ہمارے کشتی میں آنے والے لوگوں کو جہاں کو ان کے ساتھیوں کو سوچے تھے کہ وہ آپ اپنا رسول اللہ کا سب لینا افتتاح کہا کرے خاطر کھانا پتہ ہو جانے کے بعد ہم لوگ اللہ کے رسول صاحب سے ملے تھے تو پھر لوگوں کو کیوں مل دیا اس کے کئی جوابات دیے گئے ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ آپ نے سے دیا اگر بتائیں طور پر پہلے تو جاتا ہے اور سیل کیا جاتا ہے اور جو پلس نکال لیا جاتا تھا اس کو اختیار کا چھوڑ دیا تو دے دیا لیکن یہاں لفظ ہے ہمارا ان ہوں ان سرکاری کے ساتھ ان آسان سفینہ کو امید دیا شہر کا لفظ آسام اور شہر کا اطلاق جس سے غنیمت کا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب غنیمت میں سے حدثنا محمود بن موسى ابو صالح قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن قريب بن مالي عن هادي بن قيس عن حبيب بن ابي مريد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے اور وہاں مقابلے مجھے میں روک دیے گئے وہیں آپ ٹھہر گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور کو کسی ضرورت سے مکہ بھیجا تھا خبر ان کی کرنا میں دیکھیے وہاں جب اس میں ٹھہرے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ نے مکہ بھیجا تھا تو کہا جائے گا کہ وہ اللہ اور کے رسول کے کام سے مکہ گئے یہاں یہ صورت ہوئی تھی کہ آپ آپ لات ہے تو یہاں بدر کے ساتھ راوی نے جوڑ دیا حالانکہ یہاں بدر کے اندر میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا دوسری بات راوی نے یہ بیان کی کہ والا یادو کے بابا رہے حضرت عثمان کے علاوہ کسی اور ایسے شخص کے لیے جو غیر حاضر رہا ہو بدر کے واقعے میں شریک نہ رہا ہو اس کے لیے حصہ نہیں لگایا یہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ غلط تھے اس عمر کو معلوم بندہ روایتوں میں اور بھی بہت سے اصاب ایسے ہیں کہ جو وہاں موجود نہیں تھے لیکن ان کا حصہ لگایا گیا اس بنیاد پر کہ وہ آپ ہی کے حکم سے کسی اور کام پر گئے ہوئے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسلمان جہاد میں اس وجہ سے شریک ہونے سے کہ جائے کہ امام المسلمین یا امیر لشکر نے اسے کہیں دوسرے کام پر بھیجا ہے تو اس کا حصہ لگے گا باب والعبد وبيان قال حدثنا محمود صالح وحدثنا ابو اسحاق الخزاعي عن زيد عن هامش عن مختار كالمختار بن سيفي عن يزيد بن یہ شخص ہے غنیمت میں حصہ دار ہونے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورت کو اور غلام کو مجاہدین کے برابر غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا یہ اور بات ہے کہ دلوئی کے لیے انہیں مطلب بخش جسے آدمی نے ہزوا کہتے ہیں یعنی یوگ دیا حصہ نہیں بلکہ تھوڑا بہت ان کی ہمت افزائی کے لیے دے دیا جائے جسے آخری میں ہر دعا اور رضا اور اردو کے اندر اتریا اور بخش کہتے ہیں وہ دے دیا جائے البتہ اگر وہ اپنے معذور جہاد ہو یعنی اس کے مالک نے یاد لشکر نے اس غلام کو جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی ہو تو امام ابو نفا اللہ کے مطلب اس کو حصہ دیا جائے گا اس لیے کہ عبد معذ بول لو پھر بہار آداد کے حکومت اس عورت اور غلام کے بیان میں جنہیں غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا جدید اتنے حروط کہتے ہیں کہ رئیس عیسوخ نجدہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا یس الف کاغا و کاغذا ان سے پالا اور پالا مسئلہ پوچھنے کے لیے جدید حرود کہتے ہیں کہ رئیس الخوارج نجدہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا کس کو ان سے پوچھنے کے لیے ادا و پرا پرا مسئلہ کہتے ہیں نکارا اشیا جدید لوگوں نے کئی مسائل ذکر کیے وہ علیہ مملوک اور مملوک کے بارے میں غلام کے بارے میں عالم دل پریشن کیا رتل میں اس کا کچھ حصہ ہے وہ آنند اور عورتوں کے بارے میں حل کننا یا خرجنا ماں رسول اللہ کا کیا عورتیں بھی اللہ کے رتل شاست کے ساتھ دیہات کے لیے نکلتی تھیں وہاں لمنا نصیب اور کیا عورتوں کا غنیمت میں حصہ ہے یہ سب مجھے پوچھا بپا ابن عباس تو ابن عباس نے وہ خط پڑھ کر کے کہا لولا کیا لولا مخافت فراس کیا مطلب اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر میں کوئی جواب نہیں دوں گا تو یہ کوئی اور حماقت کر رکھے گا بدتمیزی کرے گا یہ کہہ کر کے اس نے بعد سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پارک اور بہت ہی گڑبڑ آدمی اگر یہ اندیشہ نہ ہوگا کہ یہ کوئی اور ہمارا کا بیٹھے گا اگر میں جواب دے دوں گا تو ماں کا سب تو ہی رہے میں اس کے ساتھ کا جواب نہ دیتا اس کے بعد جواب دیا کیا کہ امل مملوک بندوق پکا ہوتا یہ کہتے بخش آپ بڑے ہوٹل پر گئے کبھی کھانا کھایا ہو تو جو بہتر ہوتا ہے وہ کاؤنٹر سے بل لا کر کے آپ کے ہاتھ میں دے رکھ دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ چالیس روپیہ ہوا ہوگا کھانے کا تو آپ پچاس کا نوٹ رکھ دیتے ہیں وہ لے کر کے جاتا ہے اور دس روپیہ واپس لایا آپ نے واپس کر دیا اس کو دے دیا بخش تو پورا بل کو دیا ڈیلیکٹر کر ہو جاتا تھوڑا سا اس کو بھی دے دیا بل کو جو جو ہوا تو کاؤنٹر پر جمع ہوگا اور تھوڑا سا اس کو بھی دے دیتے ہیں تو یہ ہے یہ دعا سارا نملو پکانے جو ہوتا تو تھوڑا بہت اسے دے دیا جاتا اور یہ سوال کیا تک بار شریف کو لڑائی کر رہ اور کیا آپ لوگ عورتوں کا بھی حصہ لگا دیتے تو یعنی کہتے ہیں میں چونکہ اتنا بات کا منشی تھا اس وجہ سے منشی ہونے کے میں نے ان کا خط لکھا حضرت سے اکلا کرایا ہوگا کہتے ہیں میں نے اس بات کا ساتھ لکھا چھ کے نام قد ادپنا یادوں ہر اللہ جاتا یہ عورتیں لڑائی میں شریک ہوتی تھیں اللہ کے رسول صاحب کے ساتھ اما لاؤں گا جس رہی یہ بات کہ آپ ان کا حصہ لگاتے تھے پڑھا کو ایسا کرتے وقت کار میں یا سب ہاں رزمت میں حصہ نہیں لگاتے لیکن عورتوں کو بخش کے طور پر کچھ دے دیا کرتے تھے غلط کا رہا اگر کار آیا نقل ہونا اور ان کو بخش کے طور پر تھوڑا بہت دے دیتے تھے وہی اپنے بھائی کو جدا کہتے اگر باپ کے باپ کے باپ کہتے ہو تو نانی کہتے دیکھیے یہاں کون حضرت امنے اپنی جدا یعنی اپنے باپ کی دادی ہوئی حضرت انہ اپنے دادی انہ کے بارے میں کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کا صاحب کے ساتھ رب خیبر میں گئی چھ اور کہا کہ وہ چھ عورتوں میں سے چھٹی تھی یعنی چھ عورتوں تک تھا تو اللہ کے رسول صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی وہ باہر کی رہنا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بلاوا ہے گا پذیرنا ہم آپ کی خدمت میں آئے اور آئینا پیر لگا میں نے آپ کے اندر غصہ دیکھا وقال آپ نے پوچھا ماں امر تھا رسول ان کے ساتھ تم نکلے وہ بھی اتنے وقت آئے اتنی اجازت تم لوگ نکلے اور ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا سر ناراض نہ ہو سارا نہ دلو شاہ ہم نکلے ہیں اس مقصد سے کہ ہم اون چاہتے گی وہی بھی سبھی مل اور اس کے ذریعے ہم مدد کریں گے اللہ کے راستے میں یعنی وہ اون جو آپ ہٹائیں گی اور کاٹیں گی تو ان کام آئے گا وہ مانگا دوا ان جگہ اور ہمارے پاس زخمیوں کے لیے دوا ہے وہ نابل بلوس اور مجاہدین کو تیر پکڑائیں گی وہ نسل طریقہ اور ستو گھول کر کر پلائیں گی پکانا آپ سے بننا کو نکل جاؤ یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کو خیبر پتہ کرا دیا اچھا کما کرنا اچھا تو ہم کو بھی حصہ دیا جیسے کہ مردوں کو حصہ دیا تو صرف حصہ دیں گے نہیں یہ مطلب نہیں کہ جتنا مردوں کو دیا اتنا ہم کو دیا دیکھیے وہ کہتے ہیں آچاریہ پپو کو نے سے پوچھا کیا تھا دادی جان وہ دادی کا وہ حصہ کیا تھا کے اندر خالی اس کا مطلب یہ ہے وہ جو کا تھا میری آپ کی تصویر دینے میں ہے مقدار میں نہیں وبه قال قال حدثنا حدثنا احمد بن آبل لہن کے آزاد کردہ عمیر امیر لہن ابو لہن نہیں پنج نہیں بہ آب کمر انکار کر آبل لاکی تو یہ آبی اس میں پائے گوشت کا انکار کرنے والے اسلام لانے سے پہلے زمانے کفر میں بھی ان کو بتوں سے اور بتوں کے چڑھاؤ سے نفرت رکھتی جو جانور بتوں کے نام پر دبا کیے جاتے تھے اس کو یہ نہیں کھاتے تھے اور اس کو یہ آرام سمجھتے تھے اس وجہ سے ان کا لفا پڑ گیا تھا آبد دہن سمجھے کالا شریف تو خیبر تو کہتے ہیں کہ میں خیبر میں شریک ہوا اپنے سرداروں کے ساتھ میرے سرداروں نے اللہ کے رسول دے دیجیے جہاد میں شریف ہونے کی تو آپ راپل گر حکم دیا میں نے گلے میں تلوار پروار لڑکا مجھ سے بڑی تو کروائی ہی جو صاحب نے کے علاوہ کیا ہو تو میں چھوٹا اور پتا ہونے بچہ ہونے اور بچہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں کل آپ کو گھسیٹ رہا تھا میرا جب پتہ حاصل ہو گئی تو آپ کو بتلایا گیا میرے بارے میں آمارا بھی من مجھے تفصیل تو آپ نے حکم دیا مجھ کو کچھ استعمال ساز و سامان کا سمجھے ان یعنی گھر میں استعمال والا کچھ ساز و سامان اس کو دے دیا ہے رجمت میں حصہ نہیں دیا گیا کیوں مملوک ہے نا اب یہ کہاں کو آپ کو اجازت دے دی معذور تو تھے لیکن ساتھ ساتھ سبھی بھی تو تھے یہاں تک کہ میں سلوار سے بھی ان کا چھوڑا تھا اس وجہ سے غنیمت میں سے حصہ لے گیا بلکہ جہاں استعمال کی چیزیں دے تھیں اس چیز کو پڑھ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمشي عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عنه قال كنت ابيع اصحابي الماء يوم بدر ما حاجه منكم ما يحاجه معنی آتے ہیں پانی میں اتر کر ڈول بھاگنا پانی میں اتر کر کلو سے یا کوئی اور چھوٹے برتن مطلب سے پانی لے لے کر کے ڈول میں بھاگنا ہاں؟ حضرت جاوید فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے پانی بھرا کرتا تھا اپنے ساتھیوں کے لیے ڈول میں پانی بھرا کرتا تھا بدر کے دن اس کا مطلب کیا ہوتی بہت چھوٹے تھے ڈول کھینچ نہیں سکتے تھے اور اٹھا کر لے لے جا سکتے تھے بلکہ کھینچنے والے اٹھا کر لے جانے والے بڑے ہوتے تھے وہ ڈول رکھ دیتے تھے پانی میں اتر کر کے چلو سے یا کسی برتن سے لے لے کر کے ڈول میں مار دیتے تھے تو اس وجہ سے ان کو مجھے کو نہیں ملا